صاحب حافظ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے صلاحت سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو اولیاء اللہ خاصان خدا اور ان کی قیمتی نصیحت اللہ عز و جل نے فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ یہ تنبیح کے لیے ہے اولیاء اللہ ان اولیاء اللہ کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہے خاصان خدا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آئندہ کے لیے نہ ان پر خوف ہے اور جو ماضی میں ہو چکا ہے نہ ان پر حزن اور غم وغیرہ ہے اب یہ اولیاء اللہ کون ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ حضرات ہے جو پکے ایمان والے ہے اور تقوا کو اپنایا اب یہ تقوا کو اپنانا یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ دعا کرتے ہیں ان حضرات کے لیے فغفر للذین تابو تب سبیلک سبیلا عذاب الجحیم کہ وہ لوگ جو ہے جو توبہ بھی کرے اور جو راہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا وہ اس کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں تو ہم یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ہم بھی وہ راہ جو اللہ نے ہمارے لیے چنا اور اختیار کیا کیا ہم اسی پر چلتے ہیں تو یہ اتباع جو ہے بہت اہم ہے جب گائے ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو طبی کہتے ہیں تو وہ بچہ اپنی والدہ کے پیروی کرتی ہے تو سب جگہ جو ہے تو اسی طریقے سے ہے ہم نبی علیہ اللہ السلام کے اسوا اور نمونہ سامنے رکھے کل ان کن تم تو حبون اللہ فت تو ہم جو ہے اتباع کرے مصطفیٰ نبی محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے میں یہ نہیں کہ صرف مسجد میں اور رمضان میں اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں زندگی کے ہر شعبہ میں پھر ہم اللہ کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے فتبعونی یحبیبکم اللہ تو پھر اللہ کے محبوب جو بن جائیں گے بشری تقاضا تو ہوتے ہیں کمزوری بھی ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا آپ کوشش کرتے رہے اے انسان وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور پھر اللہ تعالی معاف بھی فرمائیں گے تیسرا صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ورضہ نے فرمایا اختارهم اللہ لصحبت نبی ہی و اقامت دین ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اور جو لوگ ان کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ اور جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم مہاجرین اور انصار اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ نے کیا فرمایا وہ وہ جو اولیاء اللہ ہے خاصان خدا ہے تو آپ ان کی بھی اتباع اور پیروی کریے جو ہمارے طرف انابت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ دینو وقان یتقون ایک آدمی آیا سیدنا علی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا اے امیر المؤمنین یہ تقوا کا لفظ بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن شریف میں یہ تقوا کا مطلب کیا ہے تو فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو فصیح بلیغ تھے تو ہر جملہ تو مطلب یہ کہ جوز کو جو ہے لام پر ختم فرمایا فرمایا الخوف من الجلیل کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر اور خوف پیدا کرے یہ نہیں کہ جیسے کہ ہم سام دیکھتے ہیں یا شیر کو دیکھتے نہیں اس کو جو ہے یہ خوف جو ہے جس کو ہم خشیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کرنے کے یا اللہ آپ ہمارے محسن حقیقی محسن اعظم سب کچھ ہو ہر آن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے احسانات برس رہے تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے محب بن جائے عاشق بن جائے اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تقوا اختیار کرے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل اور ہم عمل کرے وحی پر قرآن اور سننا پر ہمارے رسم رواج وغیرہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں جبکہ وہ تکراتا ہو شریعت کے ساتھ وحی کے ساتھ قرآن سننا کے ساتھ تو اگر تکراتا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے تو وہ عمل فرمایا ورغدا بالقلیل اور آدمی جو ہے مطمئن ہو جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس زمانے میں ہم دیکھتے یہ حرص اور دنیا کی اتنی محبت مال کی اتنی محبت اور کیا ہوا نقصان ہی نقصان ہو گیا کو خاندانوں کو امت کو اب دیکھیں ہمارے پاس آج کل کتنا ہے لیکن نہ محبت ہے نہ اتحاد ہے نہ اتفاق ہے کچھ بھی نہیں ما اخشا علیکم الفقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر کی مجھے کوئی فکر نہیں مطلب امت کے لیے لیکن جب یہ دنیا آ جائے اور اس کی زینت اور یہ سب کچھ آ جائے تو پھر آپ تنافذ کریں گے اتنے مقابلہ کریں گے ایک آپ آپس میں ہلاک ہو جائیں گے ہم دیکھتے ہیں خود اپنی آنکھوں سے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد یوم الرحیل اور پھر ہم تیاری کرے دنیا میں یوم الرحیل ابھی ہم نے سنا ہمارے بھائی مولا امتیاز کے پیارے بچے جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے ہم نے سنا ہمارے استاد حضرت مولانا سلمان چوکتی صاحب کی اہلیہ محترمہ اللہ کی پیاری ہوگی کے روز اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کو جنت عطا فرمائے ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل تو کل ہمارے باری ہوگی تو اللہ دینو لہم البشرا فی الحیات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بشارت بتا فرماتے دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی انشاءاللہ اب چند جو ہے مقولات اور جو ہے جملے ان اولیاء اللہ کی اور خاصان خدا کی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ رحم اللہ جب بغداد میں تھے تو کئی مہینے تک جو ہے چلے گئے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا پھر واپس آئے تو لوگوں نے فرمایا حضرت آپ نے تشریف لے گئے کہا تو کہا کہ میں اس جگہ اس جگہ گیا اور تین سو سات کے تقریباً مشائق سے ملاقات ہوئی اس سفر میں اور پھر فرمایا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے سب نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے شیخ ہے اور اس وقت سے پیران پیر شیخ المشاہی کے لقب ملا الدین کا لقب ملا کہ اس نے دین کو کیسے زندہ کیا لیکن حنبلی مذہب پر پکا تھے اور ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقاد جیلانی کے درس میں نصیحت وغیرہ جو ہے آدمی بیچ جائے تو دل جو ہے نورانی بن جاتے ہیں تو یہ ہے یا آمنوا اتقوا اللہ مع الصادقین یہی شیخ عبد جلانی رحمہ اللہ کا ایک عجیب جملہ ما سأل أحد أحدا من الخلق لجهله بالحق إلا لجهله بالحق کیا فرمایا ما سأل أحد أحدا من الخلق جب انسان دوسرے انسان اور مخلوق سے اتنا اعتماد کرتے پوچھتے رہتے پوچھتے رہتے تو اصل میں یہ ہے یہ ان کی جہالت کی علامت ہے اللہ تعالیٰ پہلے اللہ سے مانگو پھر مخلوق کی طرف اب جائیں تو جو بھی حالات ہو ہر ایک پر حالات آتے ہیں لیکن پہلے ہم انابت اللہ کی طرف کرے رجوع کرے اللہ کی طرف پھر جا کر ماں مخلوق سے پوچھے وغیرہ اگر کوئی ضرورت بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تو ہمارے یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے کہ پہلے اس کے پاس جائیں گے اس کے پاس پھر جب بالکل آجیز لاچار ہو جائے پھر اللہ کی طرف نہیں پہلے مسبب الاسباب کے پاس ہم جائے پھر اسباب کے پاس علماء نے فرمایا کہ دیکھو جیسے سند حدیث ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ سنت پہنچتا ہے جب ہم اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا بار بار حضرت جنید بغدادی سید طائفہ فرماتا ہے میں تو بار بار سید کی سری سختی کی مجلس میں جایا کرتا تھا حضرت سری سکتی فرماتے میں تو بار بار حضرت کرخی کرخی رحیم اللہ کی مجلس میں جایا کرتا تھا حضرت معروف کرخی فرماتے میں تو بار بار حضرت داؤ الط کی مجلس میں جایا کرتا تھا حضرت داؤ طئے فرماتے ہیں جتنے بھی تابعین تھے میں ان کی مجلس میں اور فرماتے ہیں یہ جتنے بھی اکابر کہ ہم ان اساتذہ مشائق کی مجلس میں جانے سے پہلے ہم غسل کرتے تھے تاکہ باہر بھی صاف ہو جائے اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر ہمارے باطن بھی صاف ہو جائے تو یہ ہے ہم ابھی کوئی جنید بغداری تو نہیں آئے گا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں آئیں گے ہم تو ابھی ہمارے استاد ہمارے حضرت ہمارے محسن حضرت مفتی رضاء الحق صاحب حفیظ اللہ اور ایسے محققین اور ایسے میں خدا کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اللہ اس فائدہ سے خالی نہیں ضرور بھی ضرور نورانیت پیدا ہوگا لیکن شرط یہ ہے ہم طالب صادق بھی بنے اور ہمارا تعلقات جو ہے اہل الصنہ کے ساتھ ہو اور جو ہے فقہا اور جو ہے اولیاء اللہ صوفیہ پھر آپ دیکھیں گے کتنے فرق آ جائے گا ابن الجوزی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے خلاف بہت کچھ لکھا تھا جب آئے حضرت سیدنا پیران پیر عبد القادر شیخ رحمہ اللہ کی مجلس میں تو ایک دو چیزیں دریا فرمائے حضرت سیدنا شیخ عبدالقعد جیلانی وہ حضرات تو وہ ہے وہ تق اللہ وکم اللہ تقوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود ان کو ان کو علم لدنی فرماتے تو ایسے ایسے تعویلات اور بحر العلوم تو حضرت ابن جوزی بالکل حیران ہو گئے پھر اتنے معتقد بن گئے حضرت سیدنا شیخ عبدالقاد جیلانی رحمہ اللہ کے تو ہر ایک ہم میں سے کہ ہم یہ تمام اکابر کی سوان عمری ان کی قیمتی نصیحت ہم پرے ہم دیکھیں گے کتنے فائدہ ہوگا ایک آدمی آیا حضرت سیدنا جنید بغداری رحمہ اللہ کے پاس کہا آپ لوگ یہ تصوف تصوف یہ تصوف کیا ہے تو فرمایا حضرت جنید بغداری رحمہ اللہ ان تکون مع اللہ بلا علاقہ آپ کے تعلقات ہو جائے اللہ کے ساتھ بغیر کسی واسطے پہ مطلب ہم بھی اللہ والے بن جائیں آسان سی مثال بہت سخت گرمی ہو تو ہم پنکھا کے سامنے بیچ جاتے ہیں ایئر کنڈیشن کے سامنے تو ٹھنڈک تو ضرور محسوس ہوتی ہے بہت سخت سردی ہو تو ہیٹر کے سامنے تو وہ گرمی اور تپیش ضرور محسوس ہوتے ہم خاصان خدا اولیاء اللہ کی مجلس میں بیچ جائیں گے تو ضرور بھی ضرور جو ہے فائدہ ہوگا اسی طریقے سے حضرت معروف کرخی کے کسی نے پوچھا کچھ نصیحت فرما دیجئے حالانکہ ان کے خاندان تو نصارہ تھے ہم خود گئے تھے حضرت کے مزار پر وہاں عراق بغداد میں سب وہاں پر ہے سینا جیلانی رحمہ اللہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ حضرت معروف کرخی امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ امام یوسف رحمہ اللہ سب برے بڑے تو ماشاء اللہ تو حضرت معروف کرخی نے فرمایا وکم مِن مسرور سُرُورُهُ بَلَاءٌ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بہترین چیزیں ہیں ان کے پاس لیکن وہ خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی وہ کم مغموم غموم ہوں اور کتنے لوگ ہوتے ہیں ہم بظاہر ان کو دیکھتے ہیں اس مصیبت میں ہے اس مصیبت میں ہے لیکن وہی مصیبت ان کے ذریعہ نجات بن جاتے ہیں تو دیکھو کہ کبھی کبھی جیسے حضرت موسا علیہ السلام کے واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا اور پھر فرمایا بالکل خاموش رہنا یہ بعض چیزیں ہم کریں گے آپ کی علم سے بالا تر ہے تو یہ ہے ہم اپنے ذہن کے مطابق سوچیں گے اپنی رائے کے مطابق وغیرہ اسی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم جو ہے قرآن شریف کو دیکھیں سنت نبویہ کو دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم اولیاء اللہ پھر دین کی سمجھ صحیح سمجھ آ جائے گی ورنہ آج اس زمانے میں ایک واقعہ جلدی سناتا ہوں ابھی ہمارا پروگرام تھا اس چمرا جمعہ سنیچر کو وہاں پٹوریا میں ویل جو ٹاؤن شپ ہے افریقن ہے تو وہاں پر ہمارا پروگرام تھا سوال جواب تو ان لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ بھائی آپ پھر پروگرام بنا لے یہاں پر شیعہ اتنے محنت کر رہے انہوں نے صاف کہا جتنے بھی یہ ٹاؤن شپ ہے ہم سب کو شیعہ بنا دیں گے یہ تو کوئی دور ممالک نہیں یہ تو اپنے گھر ناک کے نیچے ہو رہا ہے یہ تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو ہم جو ہے یہ تو تبلیغ جماعت اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے وہ تو قربانی کرتے ہیں وہاں جا کر سوتے ہیں کام کرتے لیکن ہم کیا کرتے ہیں تو ہم جو ہے ان کا بھی حق بنتا ہے ہم جا کر صحیح دین پیش کرے ہم دین کی حفاظت کرے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حضرت سری سختی رحمہ اللہ غالباً ان کا یا محض معروف کرخی کا مقولہ ہے کہ آپ جو ہے ہر روز دس مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائے کتبہ من الابدال اللہ تعالیٰ برے ولی اللہ بنائیں گے آپ کو اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یہ امت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ان پر رحم کا معاملہ فرما اللہ مغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یہ امت جو ہے جو اتنے مطلب گنگار ہم خود تو ان کی مغفرت فرما دیجئے دس مرتبہ آپ یہ دعا فرمائیں یا اللہ یہ امت جو اتنے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے آپ ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دے دس مرتبہ ہم امت کے لئے دعا کرے اللہ تعالی ہم کو بھی خاصان خدا میں بنائیں گے اللہ تعالی ہم کو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 And amongst the specialities and outstanding characteristics of this ummah, by which deen has come down generation to generation, as His Mufti Abdul Qadir Sahib has beautifully elaborated, the companionship of the Salihin, and we are in no way worthy of speaking anything in the presence of such senior scholars as Mufti Saab and other senior ulama kiram, but for our own rectification and mere attachment and being in the company is something of immense benefit. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala has established in his very, very famously accepted book, Riyadh al-Salihin, an entire chapter dedicated to the various angles of connection to Allah's beloved and pious servants, ziyaratu ahlil khair, by making the habit of visiting, time and again going to the company of Allah Ta'ala's beloved and pious servants, we find after Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam's departure from this temporary abode, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu said to Hazrat Umar radiallahu ta'ala an, that come, let us go and visit Hazrat Umm Ayman radiallahu ta'ala anha, an elderly lady of advanced age. And why should we do this? Because Nabi sallallahu alayhi wa used to visit her. She had taken care of Nabi sallallahu alayhi wa from the day of his entry into this dunya and literally was a second mother to Rasulullah sallallahu alayhi wa after his mother had passed away in his infancy. So Nabi sallallahu alayhi wa had accorded her great honor, dignity and respect, treating her as his second mother. She was of African origins, was initially the slave, slave woman of the father of Rasulullah sallallahu and took great care of Nabi sallallahu alaihi wasallam even in his later years. So let us emulate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and they went and visited the elderly Hazrat Umm Ayman anha. And when they got to her, she was crying and weeping. They consoled her saying that should it not be sufficient to console you that yes, Nabi sallallahu alaihi wasallam's departure from us is very sad, very difficult, but at least ma indallahi huwa khayrun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam what Nabi sallallahu alaihi wasallam is enjoying of the favors of Allah that is far better for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam than his existence in this temporary abode full of difficulties. Let that be consolation for you. She says, I do not weep because I do not know that Nabi sallallahu alaihi wasallam is far better off where he is now than when he was in this dunya. But the reason that I am crying, in qata al-wahyu min as-sama. The barakat of wahi and revelation has ceased to descend to the earth, that ruhaniyat, that rains of Allah's rahmah by means of revelation has come to an end, that is causing me to weep and cry. And such was the effect of this companionship. She was crying and this statement of hers caused Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar radiallahu anhuma also to weep profusely. So making the habit of visiting the pious, very famous incident that Nabi sallallahu Allah himself mentions, that in previous nations a person went to another village to visit a brother of his, visiting people of goodness, an angel came to him, asked him that why have you visited your brother? He says, the angel asked, do you have any favor that you are going to collect from him or he is repaying you? Any money he is owing to you? Any other ulterior motive? He says, only for the pleasure of Allah. He says, accept the glad tidings that Allah Ta'ala, for whose purpose you have done this, Allah Ta'ala loves you. Allah Ta'ala entered into a Jannah, a person merely on this aspect of visiting another person of goodness for the pleasure of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So visiting them, very, very importantly, making a concerted effort to sit in their company. Suhba, Sahaba radiallahu majma'in, had many outstanding characteristics and features, but the one that distinguishes them and by which they're actually named Sahaba from Suhba, the companionship of Nabi sallallahu alayhi wasallam, our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam gives a beautiful example, a similitude of the company of the pious. Nabi sallallahu alayhi wasallam says that the com good company and bad company what are the examples? The similitude is like, on the one hand, good company is like one who sells musk, a fragrant seller. The other is a person who is a blacksmith, who burns iron, etc., for the purposes of, of, small, of, small, of, of, of melting, molding, making various items out of it. So these are the two examples. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, the example of the one who is the musk seller, the one who sells ether and fragrances, if you go to his company, you will gain at least one of three benefits. One is that while you are standing there, the least is, يحذيك, he will give you a little bit. Common habit, you go to a fragrance shop, an itar shop, they will put a few drops on your hand. That will benefit you for some time after you leave there, but definitely you have come away with some kind of benefit. Another level is, and this is the highest level, that maybe you buy some itar, some fragrance, you take it with you, and for a long period of time, you will benefit from that fragrance. And the third, the, the minimum, the least is that at least for the time that you spend in the fragrance ether shop, you will benefit from the beautiful fragrances around there. So this is the company of the awliyaullah, proportionate to our intention, our sincerity of heart, our humility of heart. When we visit the majalis of the salihin and we are so fortunate, really fortunate as those who do not have this opportunity, that how fortunate are we to have this weekly majlis and other mashayikh, other akabirin, to benefit from the, the piety, the experiences, the mere companionship. On the other hand, Nabi sallallahu alayhi wa says that bad company, the example of it, is like that person who, who burns iron and a blacksmith. While you are in that company, then at least one of two harms can come to you. It's possible while standing there, the fire may catch your clothing and your clothing will burn. Or at the minimum, the time that you are there, you will have a stench, a bad smell that will cause you some kind of harm. This is the company, this is the example of bad company. In the Quran Kareem, in the ayat, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ In the 19th juz of the Quran Kareem, Surah Al-Furqan, the cause of revelation of these verses, Uqba bin Abi Mu'ayt was a kaf, a disbeliever. One occasion he held a walima and he invited all the senior people of Makkah Mukarramah and Rasulullah sallallahu despite the opposition, was considered a person of great dignity, he was also invited. But Nabi sallallahu said to him before partaking of the meal that I will not eat of it until hatta tashhad anni Rasulullah. The burning desire and yearning for every person to be blessed with hidayat, that recite the kalima, accept Islam and then I will partake. He did so, he acceded to the words of Nabi sallallahu alayhi wasallam. However, and this is the point of reference, Uqba bin Abi Mu'ayt was a close friend of Ubay bin Khalaf. When Ubay bin Khalaf found out about this, he said to him, وَجْهِ مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٍ إن رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبزق في وجهه وتطأ على عنقه. Or كما قال, uh, or he says that our friendship is broken, my face is haram from your face, we will not have any kind of friendship until such time that when you do see Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when you see Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na'udhu billah, na'udhu billah, then spit in his face and place your feet on his neck. Only then can we resume our friendship. This is the effects of bad company. He did exactly as his friend had commanded him. Allah Ta'ala says for this bad choice of companionship, what will it translate to? Allah Ta'ala depicts the scenario in the Quran Kareem on the day of Qiyamah. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Picture the day when this oppressive person who had made such a ill-fated decision that on that day he will be biting his fingers in remorse, in regret, in severe sorrow. يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا What will his statement be? That I only wish that I, have, I should have taken the pathway of closeness and friendship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يَا وَيْلَةَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا How I wish I will give everything of such remorse and deep regret that I wish I did not take so and so, referring to Ubay bin Khalaf as my close friend. This is the effects of bad companionship because لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي He has deviated me from guidance after the nasiha. Guidance had come to me in some form. He had deviated me and deprived me from eternal success in the hereafter. So this is the effects of good company. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gives us directives that the company of which kind of people should you hold steadfastly to. أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٍ was asked the question, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam replied, that those people that merely by looking at them, it reminds you of Allah Ta'ala, it inspires you. Just merely looking at them, looking at the faces of the Salihin itself has immense benefits. One of the means of bringing dead hearts back to life, the companionship and the mere looking at the countenance of the face of the pious ones, that looking at them inspires you to remember Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> the actions remind you of the akhirah and when they speak, their words continuously increase you in your knowledge. And we can testify to the weekly benefit we have here from Hazrat Mufti Saab and other senior ulama's advisors that how this increases a person in knowledge. So such companionship is desirable so similarly, the companionship, the visiting, and if one does not have that opportunity, maybe because of distance or whatever it may be, but having that, even having sincere muhabbat in our hearts and love for the pious ones, that itself carries many, many benefits. Nabi Sallallahu Alaihi was asked the question, and this is consolation for those who may be at a distance and do not have the opportunity for whatever uh, reason, reasons that may be. That what about a person, a rajul yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim? That what about that person who loves certain people because of their piety, because of their goodness, but yet cannot be with them, cannot be with them all the time. Nabi sallallahu alaihi says, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Ultimately, a person will be in the company on the day of Qiyamah, in the company of those whom he had loved. And as we have this opportunity, that this muhabbat and love for Rasulullah sallallahu one of the great benefits is that it is a means of the companionship of our beloved Nabi sallallahu to such an extent We know the famous incident in the ayah, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ This verse was revealed where Allah Ta'ala tells Nabi sallallahu alaihi wasallam that hold yourself steadfastly in the company of those who make ibadah, who supplicate, who worship, who make dua to Allah Ta'ala morning and evening, are closely linked to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, is, Allah Ta'ala is instructing His beloved Habib, Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, that hold steadfastly to the company, do not even turn your gaze away from such people. Uyayna bin Hassan came to Nabi sallallahu alaihi wasallam says that look we are the leadership, we are the hierarchy of the mudar, but what prevents us from coming to your gathering is that such lowly people, referring to people such as Sayyidina Salman radiallahu anhu, Hazrat Bilal, etc. radiallahu anhum, that such poor people, lowly people in your company, it does not behove us to be with them. So remove them from your company, establish a special gathering for us, and then we will come. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was merely contemplating this, when Allah revealed this verse instructing that do not even consider this as an option, after that Nabi sallallahu alaihi wasallam came out to such Sahaba radiallahu anhu and says, Alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati. Allah Ta'ala's praise is that Allah has made in my ummah such people, umirtu an asbira nafsi mahum That Allah has commanded me to keep steadfastly to their company. We know the superiority of Nabi sallallahu alaihi wasallam is obviously there. But the value of being in the company of those who have this link and attachment to Allah Ta'ala most important is that we come with a sincere heart, we come with this heart that I am full of sins, that I need my own islah, my rectification to take place. And Ya Allah, your mercies that descend on your friends, on the pious ones, Ya Allah, engulf us also in that mercy. Allah Ta'ala give us tawfiq, inshallah, to take to heed what has been said. Myself firstly, and give us tawfiq to practice, inshallah. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله أما بعد آپ حضرات کے سامنے مفتی عبد القادر صاحب نے اولیاء کرام کی شان اور ملفوظات ذکر فرمائے اور اسی سلسلے میں مولانا برہاد صاحب نے اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ اور فوائد ذکر فرمائے اچھی مجلس میں بیٹھنا انسان کی مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید اور فائدہ ہے بری مجلس میں بیٹھنا مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مضر اور نقصان ہے فارسی کا شاعر کہتا ہے تا توانی مطاب صحبت روشن دلان صحبت روشن ضمیران کم طرز اکسیر نیست جب تک ہو سکے آپ اپنا منہ نہ پھیرے صحبت روشن دلان جن کا دل روشن ہو ان کی صحبت سے تم اپنے آپ کو مت ہٹاؤ اور صحبت روشن ضمیران جن کا ضمیر اور دل روشن ہو ان کی صحبت اکسیر کی طرح ہے سیر مشہور ہے اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رگڑ کر کے لوہا سونا بن جائے سونا بنانے والا ہے اس کی وجہ سے آدمی سونے کی طرح بن جاتا ہے اس زمانے میں وہ اولیاء جن کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی کی زندگی بدل جاتی تھی ایسے لوگ تو بہت کم ہیں اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی موجوں کا زمانہ ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی جگہ پر ان کی کتاب جو پڑھی جاتی ہو ان کے سلسلے کی مجلس جو منعقد کی جاتی ہے اور اس مجلس میں لوگ شرکت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں وعظ سنتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجلس ان بزرگوں کی قائم مقام ہو سکتی ہے وہ بزرگ تو چلے گئے جن کے ہاں پتھر اور سونا برابر ہوتا تھا وہ بزرگ چلے گئے کہ جو اپنے کام اور اپنی مشغولیتوں کے ساتھ اپنے درس و تدریس اور وائس کے ساتھ ایک لاکھ مرتبہ چالیس ہزار مرتبہ پچاس ہزار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے وہ بزرگ تو دنیا سے چلے گئے جن بزرگوں کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی وہ بزرگ تو چلے گئے جن کے ہاں اتنا انصاف ہوتا تھا کہ انصاف کی بات میں رشتہ حائل نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا رشتہ ہے میں کیوں سچ نہ کہوں انصاف کرتے تھے اور سچ بولتے تھے لیکن ان کی کتابیں ان کے سلسلے کی مجلسیں اور ان کے سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک اور متعلق کرنا غالباً یہ اس زمانے میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے اگر کوئی کسی مجلس میں آتا ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس مجلس میں میں جاتا ہوں اس میں فران آدمی جو بیان کرتا ہے اس میں تو یہ عائب ہے فلان آدمی بیان کرتا ہے اس میں یہ عیب ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ عیب کا زمانہ ہے اس میں جو عیب ظاہر ہے اس کے علاوہ جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ بھی بے شمار ہیں لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور کس مشن کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اتنی بات یقینی ہے کونو مع الساجقین کی روشنی میں اچھے اور سچے لوگ جب جمع ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ایک آدمی کا نام نہ لیا جائے فلان کے پاس میں آیا یہ کہنا چاہیے کہ جو ذکر کی نسبت سے ذکر کے تعلق سے ہمارے ساتھی جمع ہوئے ہیں وہ سب ساتھی اور جماعت ایک شیخ کی طرح ہے ہماری لیے پوری جماعت شیخ کی طرح جیسے پہلے زمانے میں ایک آدمی اتنا کام کرتا تھا جو پوری جماعت نہیں کر سکتی تھی اب وہ ایک آدمی اتنا کام نہیں کر سکتا پوری جماعت وہ کام کرتی تھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مدرس صبح سے شام تک بیس پچیس کتابیں پڑھاتا تھا ہر فن کی کتاب پڑھاتا تھا اور طالب علموں کو مطمئن کرتا تھا اب ہمارے پاس تین چار کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی بوجھ تو ہم یہی کہیں گے کہ جو پہلے زمانے میں ایک مدرس کام کرتا تھا اب پوری جماعت کرتی ہے اسی طرح ہم کہیں گے پہلے زمانے میں جو ایک شیخ کام کرتا تھا اب اس کی جگہ پر پوری جماعت کرتی ہے اس لیے آپ اور ہم جو یہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ ذکر کی نسبت سے اور اولیاء کرام کے واقعات سننے کے لیے اور یہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس فرشتے ہیں وہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے وہ فرشتے صحابہ تابعین کے زمانے میں بھی تھے اور وہ فرشتے اس زمانے میں بھی ہیں تو ہم یہ کہیں کہ جیسے فرشتے پہلے تھے اب بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں سیارتن جو گھومتے چلتے پھرتے ہیں اور فضولن فضیلت والے اور بہترین فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یبتغون مجالس ذکر ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں پہلے بھی رہتے تھے اب بھی رہتے ہیں یہ حدیث ایک زمانے کے لیے تو نہیں قرآن و حدیث تو ہمیشہ کے لیے ہے یبتغون مجالس ذکر فائدہ وجدوہ جب اس مجلس کو وہ پا لیتے ہیں کہ فلان جگہ مجلس ہے تو قاعدو معہا مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں فرشتے وحف بعضهم بعضا اور بعض فرشتے دوسرے بعض کو گھیر لیتے ہیں ایک گھیرا پھر اس کے اوپر یہاں تک کہ آسمان تک وہ احاطہ وہ گھیرا اور آسمان تک وہ پہنچ جاتے ہیں اور ذکر کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ اور لوگ چلے جاتے ہیں تو سعدو الى السماء یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا کرتے ہیں اچھی طرح معلوم ہے اللہ تعالی تو یعلم السر و اخفا انسان کے دل میں جو گزرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن ان تجہر فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِن تَجْهَرْ بالقول یہ قول کا لفظ جو آیا ہے یہ ذکر کو بھی شامل ہے مطلب یہ وہ ان تجہر میں ذکر اگر آپ ذکر کو بہت بلند آواز سے کرتے ہیں فلا حاجت کے یہ فلا حاجت اس کی جزا ہو جائے گی اس کے بعد ہو جائے گا وہ ان تجہر جہرن عرفیا لا شرعین شرعیا ذکر اگر آپ ذکر کے ساتھ وہ جہر کہتے ہیں جو عرفی جہر ہے چیخنا اگر آپ چیختے ہیں فلا حاجت الى اتعاب نفس کا اپنے نفس کو تھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گلا پھاڑتے ہیں اور آپ کا گلا بیٹھ جائے گا اس لیے السِّرَّ نہ اللہ تبارک و تعالی چھپے ہوئے چیز کو بھی جانتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں چپکے سے وہ اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں جو دل کے اندر رکھا ہوا کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر بالجہر مت کرو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ذکر میں جہر عرفی مت کرو جہر شرعی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس لیے چیختے ہو کہ اللہ تعالیٰ سن لے تو اللہ تعالیٰ کے لیے چیخنا اللہ تعالیٰ کے لیے چپکے سے کہنا اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کی بات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہم باتیں کرتے ہیں عام طور پر یہ چاروں برابر ہیں چیخنا چیخنے سے کم جس کو جہر شرعی کہتے ہیں جیسے میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں اور وہ سر جو آپس میں دو تین آدمی آپس میں کہتے ہیں وہ سر ہے اور اخفا جو دل میں چھپا ہوا ہو یہ چار اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے اس لیے وہ ان تجہر بالقول اگر آپ چیخ چیخ جہر قرآن کریم میں جب آتا ہے اس سے مراد جہری عرفی ہوتا ہے جہری شرعی اکثر نہیں ہوتا والا جَهْرِ عرفی چیخنے کو کہتے ہیں ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا چیخ چیخ کر کے نماز مت پڑھاؤ ولا تخافت بها اور ایسی چھپکی سے قرات بھی مت کرو کہ مقتدی کہے معلوم نہیں امام صاحب کیا کہہ رہا کیا پڑھ رہا ہے وابتغ بين ذلك سبيلا ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کرو نہ چیخ نہ ہو اور نہ اس طرح آہستہ بولنا ہو کہ معلوم نہیں دوسرے نے سنا یا نہیں سنا درمیانی جہر یہ عرفی اور چیخ چیخ کر کے علماء فرماتے ہیں ذکر میں جہر مفرت مت کرو جہر مفرت بہت زیادہ جہر بہت زیادہ آواز بلند کرنا کہتے زہر مفرد کیا ہے کہ آدمی گلے کو پھاڑ دے اور یا ایسا زہر ہو جیسے اذان اذان کی مثال دیتے ہیں ایسا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سب چیزوں کو جانتے ہیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وز کو رب کا في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول واذكر ربك اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فی نفس کا دل دل میں یا اکیلے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ دل میں ذکر شروع کر دیا اور جاپان و امریکہ پہنچ گئے تذرعن عاجزی کے ساتھ متوجہ ہو کر جو آدمی کسی کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو صرف اسی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ عاجزی کرتا ہے السلام علیکم اور منہ دوسری طرف کر دے تو اللہ کا ذکر جب کرتے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی ختم ہو جائے اس لیے کہ آپ دل دل میں ذکر کرتے ہو تو آپ دل میں ذکر بھی کرو گے اور جاپان پہنچ گئے اور امریکہ اور چین پہنچ گئے ایسا مت کرو آجزی کے ساتھ کرو وہی فتن <clears throat> اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ کرو اللہ تبارک و تعالی سے <clears throat> ڈرو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ سوچ لو کہ جیسے میرے ذکر کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس لیے مجھے ڈرنا چاہیے جیسے چھپی ہوئے ذکر کو چاہیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو میرے چھپی ہوئے گناہ کو بھی چاہتے ہیں میں جب خلوت میں اکیلا بیٹھتا ہوں اور میرے سامنے اخبار اور میرے سامنے رسالہ اس کے اندر ننگی تصویریں ہوں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس کے ساتھ کا لفظ آیا کہ آپ چھپکے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں تو چھپے ہوئے گناہ کو بھی جانتے ہیں اس لیے اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ذریعہ بنا دو اس لیے خیفتن کا لفظ اس کے ساتھ آیا قرآن کریم کے الفاظ میں قرآن کریم کی آیتوں میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوتی ہیں انسان کی بس کی بات نہیں ہے حکمتیں ہر لفظ میں مستور ہے دیکھ دل سے ترجمہ قرآن کا کیا کیا حکمتیں اس میں مستور ہیں اور اہل منطق سر بسجدہ ہو گئے اہل منطق سر بسجدہ ہو گئے سن لیا جب فلسفہ قرآن کا قرآن کریم کا فلسفہ سنا سر بسجدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقی خوف کا ذریعہ اس پناہ چپکے سے ذکر کرتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ذریعہ بناؤ کے دیکھو میرے ذکر سری کو جانتا ہے تو میرے معصیت سری کو بھی جانتا ہے میرے گناہ سرری چھپی ہوئے گناہ کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے اور فرماتے ہیں ودون الجہر جہری دون جہر و جہرن شرعین دونل یہ ترجمہ ہو گیا ودون الجہر و جہر آواز بلند کرو جہر شرعی ہو دون الجہر عرفی جو عرفی جہر ہے چیخنا اس سے کم ہو دون کم کے لیے آتا ہے ان اللہ لا یشرک به ویغفر بھی دون ذلك لمن یشاء شرک کو اللہ تعالی نہیں بخشتے شرک اور کفر سے جو کم گناہ ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں دون کی معنی کم تو جہرن دون الجہر یہ جو خیفتاً تذرعن اور خیفتاً ہے اور دون الجہر ہے اس کو علماء کرام کہتے ہیں حال بنا سکتے ہیں تذرعا حال کونے کا متضرن ایسے حال میں کہ آجزی کرنے والے ہو وخیفتا حال کونے کا خائفا خوف کے ساتھ ہو ودون الجہر و دون الجہر العرفی اور جہر کرنے والے ہو جو عرفی جہر سے کم ہو سب کو حال بنا دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو مفول مطلق بنا دے طالب علم جانتے ہیں اور تذرع تتذرع تذر یا تذرع یا تتذرع تذرع عاجزی کرے اچھی طرح وتخاف خیفتا اور ڈرتا ہو اچھی طرح جیسے مفتی صاحب نے بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف کا ذکر ہو تو ایسا خوف نہیں ہے جیسے آدمی سانپ اور شیر سے ڈرتا ہے سانپ اور شیر سے آدمی ڈرتا ہے اس کے ضرر پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے آدمی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے تو خوف کے ساتھ اکثر خشیت کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں کہ ایسا ڈر نہ ہو ایسا خوف ہو جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہو عظمت اور بزرگی کے لیے تو فرمایا کہ دون الجہر جہر تو کرو یعنی وہ یہ وتا جہر و جہرن جیسے وہ مفول مطلق یہ بھی مفول مطلق بنا دے وتا جہر و جہرن اور جہر کرو گے جہر لیکن دون جہری چیخنے سے کم ہو من القول جیسے بات چیت کرتے ہیں اس طرح ہو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس آیت کریمہ سے یہ بات نکالتے ہیں جہر مت کرو فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں تو جہر کرو اس کا حکم ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہی فرمائے یہ جو میں نے بیان کیا اس طرح آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح کی جائے اور یہی اصل تشریح ہے اس کا مطلب جہر ہو مگر نرم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے بعض لوگ جب جا رہے تھے ہم تو انہوں نے تکبیر کو چیخ چیخ کر کے کہنا شروع کیا تکبیر کو چیخ چیخ کر کے پڑھنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اربعو علی انفسکم تم اپنی اوپر نرمی کرو نرمی کرنے کا مطلب زیادہ مچھی ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم دل دل میں کہو نرمی کرو نرمی اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ مچھی ہو فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعٍ بَصِيرًا آپ جس کا ذکر کرتے ہو جس سے دعا مانگتے ہو وہ بہرے نہیں ہے بلکہ وہ سمیع اور بصیر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمع اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے بصر سننا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اس لیے جس کے دلوں میں گناہ بہت زیادہ گزرتا ہے تو حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ ان کو مشورہ دیتے تھے علم یا را اس کا مراقبہ کرو مراقبہ کا مطلب آنکھیں بند کر کے اپنے نفس کی نگرانی کرو اور اس آیت کریمہ کو خیال میں رکھو اور ہم تو کہتے پڑھو علم یعلم بین اللہ یرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہے اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں میں کیا ہوں یہ گناہ بے لذت کروں اس لیے کہ خلوت میں گناہ کرتا ہوں تو کوئی فائدہ تو نہیں ملے گا دنیا میں گناہ کا فائدہ جو دنیا بھی فائدہ ہے وہ تو تب ہے جب آدمی پریکٹیکل کچھ کرے تو چلو دنیا کا فائدہ مل گیا آخرت برباد ہو گئی تصور سے تو کچھ نہیں بنتا تصوراتی کام یہ تو شاعر ہے شاعر کے کہتے جب سی ملی ہے مجھ کو تصور کی روشنی دیکھے بغیر آپ کو پہچانتا ہوں میں خام خاں تصورات میں مبتلا ہوتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علم بین اللہ اس کا مراقبہ کرو اس کو خیال میں رکھو مراقبہ تصوف اور صوفیہ کی نزدیک بہت اہم چیز ہے اور مراقبہ یہ کہ آنکھیں بند کر دے اپنے گناہوں کو سوچ لے جہنم کی آگ کو سوچ لے سب لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر قیامت میں شرمندگی کو سوچ لے اہل یمین اور اہل شمال کچھ لوگوں کو دائیں طرف لے جایا جائے گا کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا اگر خدا نخواستہ میں اہل شمال میں داخل ہو گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی کتنا کتنی ذلت ہوگی کتنا عذاب ہوگا یہ مراقب ہے اور ایک مراقب موت ہے موت تصور کر لے کہ میری قریب الموت ہوں ثواب عذاب کی فرشتے حاضر ہیں میری روح نکل رہی ہے اس کے بعد مجھے قبر اور جنازی کی طرف لے جایا جا رہا ہے قبر میں مجھے دفن کیا جا رہا ہے قبر کی سختی اور قبر میں دونوں طرف کا ملنا اس کا خطرہ کہ دونوں جانب مل جائیں گی یہ سب اصل تصور یہ ہے وہ شاعروں کا تصور نہیں ہے کہ نیا سے نیا خیال پیش کرے اور لوگ کہے واہ واہ واہ واہ بلکہ یہی اصل مراقبہ اور یہی اصل چیز ہے دو دو دن کی زندگی دو دن کی زندگی بعد میرے اوپر کیا آنے والا ہے اور کیا گزرنے والا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ زمانہ تو نہیں کہ ایک فقیر کے ایک بول اور ایک مرتبہ کچھ کہنے سے کسی کی زندگی بدل جائے اس زمانے میں ایسا ہونا مشکل ہے بشر حافی والی بات تو نہیں کہ بشر حافی فقیر آئے اپنے گھر میں بشر حافی بڑے بہت بڑے بنگلے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اندر سے میوزک ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی اور یہ نے پوچھا اندر کی فقیر نے پوچھا درویش نے پوچھا یہ اندر سے کیا آواز آ رہی ہے پہلے زمانے میں جو بزرگ اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اس کو درویش بھی کہتے تھے اور درویش بھی کہتے تھے جب در ویش کہتے ہیں تو کہتے ہیں در کے معنی موتی اور ویش کے معنی تشبید موتی کی طرح یہ لوگ موتی کی طرح ہوتے تھے لیکن میرا خیال یہ ہے میں لغت کا طالب علم بھی ہوں چھوٹا سا کہ در کے معنی موتی تو معلوم ہے لیکن ویش کے معنی تشبیح یہ استعمال نہیں ہے زیادہ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے اور ویش کے معنی لٹکنا اور متعلق ہونا یہ ہے آویختن ویش کسی کے ساتھ لگا رہنا تو درویش کا مطلب موتیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا اور موتیوں تسبیح جو موتیاں ہیں اس تسبیح کو گھمانے والا اس تسبیح کو ہاتھ میں ہر وقت رکھنے والا اس کے ساتھ لٹکنے والا اور ان بزرگوں کی جو تسبیح ہوتی تھی وہ موتیوں کی طرح اس لیے کہ جو ہماری تسبیح ہے جس پر ہم کچھ نہیں پڑھتے ویسے گھماتے ہیں اور اگر پڑھتی بھی ہیں تو ہمارا ذہن کسی اور طرح ہوتا ہے یہ ہماری تسبیح پتھروں کی طرح ہے اور ان کی تسبیح جس میں ہر ایک اللہ کا نام لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دل سے بھی اللہ کا نام نکلتا تھا ان کی تسبیح موتیوں کی طرح ہے تو وہ جو موتیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں اور جو موتیوں کے ساتھ لٹکنے والے ہوں وہ ہے درویش اور درویش میں دوسرا دوسری لغت ہے درویش یہ بھی ٹھیک ہے پھر درویش جو ہے اس کے در کے معنی دروازہ ویش کے معنی لٹکنے والا لٹکنا جو دروازے کے ساتھ لٹکتا ہو اور دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو پھر جو دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو کسی سے کچھ مانگنے کے لیے کہ مجھے کچھ دے دو یہ وہ درویش ہے جو لوگوں کے ہاں مانگتے ہیں بھیک مانگنے والا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں اور دوسرا وہ درویش ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کے ساتھ لٹکنے چمٹنے والا ہو یا اللہ آپ سے مانگتا ہوں لوگوں کو ہدایت دے مجھے ہدایت دے اور سب کو سیدھے راستے پر چلا دے اور ہر وقت لوگ در لوگوں کے دروازے کے ساتھ لٹکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ رات کو بارہ ایک بجے اٹھ جاتی تھی تحجد پڑھتی تھی ذکر کرتی تھی بہت اعلیٰ درجی کی خاتون تھی اولیاء اللہ میں سے تھی تو ان کا ایک مقولہ ان کی ایک بات کسی نے نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتی تھی یا اللہ اے رب کریم اے رحمان اور رحیم میں جانتی ہوں کہ اس وقت بادشاہوں کے دروازے بند ہیں میں جانتی ہوں اس وقت مالداروں کے دروازے بند ہے رات کا ایک بجے ہے کا وقت لیکن اے اللہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جو سوال کرتا ہے آپ دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کیا ہے کوئی سائل کہ میں اس کو دے دوں سوال کرنے والے کو کیا ہوئے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں کیا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں اللہ تبارک و تعالی اور یہ ہمارا ملک تو اب صفاتیوں کا ملک بھی ہے تو یہ کہیں گے اللہ تعالی کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے آپ سمجھ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی قبولیت والی رحمت قریب آ جاتی ہے تو حضرت رابع بسرے نے کہا سب کے دروازے بند اے اللہ میں تو آپ کے دروازے کے ساتھ لٹک رہی ہوں اور چمٹی ہوئی ہوں آپ مجھے دے دیں تو اسی کو کہتے ہیں درویش اب ہمارے مولانا درویش کو اگر کوئی درویش کہے پھر بھی ٹھیک ہے درویش کہیں پھر بھی ٹھیک ہے دونوں ماشاء اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دروازے کے ساتھ لٹکنے والا اور چمٹنے والا ہے یہ ہے درویش تو جو حدیث سنا رہا تھا اس حدیث میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے پھر اس میں یہ بات چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں اور <clears throat> اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شک کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں اسلام کی بنیاد ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے یہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اور فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے الحمد اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھتے تھے استغفار پڑھتے تھے تسبیح پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمد الا اللہ اللہ اکبر جنت مانگتے تھے جہنم سے پناہ مانگتے تھے جنت دونوں ہے دنیا کی جنت بھی مانگتے تھے آخرت کی جنت بھی مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا ہم کمزور دنیا کے بغیر کہاں رہ سکتے ہیں وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ایک سالن کے اندر تیل ملایا ہوا تھا گھی ملایا ہوا تھا تو کہا میں نہیں کھاؤں گا تو گھی کے بغیر تیل کے بغیر سالن ہوتا میں کھا سکتا ہوں آپ کھا سکتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے پہلے زمانے میں لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے ایک بزرگ نے کہا بس ہم سنت پر عمل کریں گے جو کی روٹی کا انتظام کریں گے جو کی روٹی کا انتظام ہوا سب کا پیٹ خراب ہو گیا کمزور لوگ ہیں تو دنیا کی جنت بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی جنت بھی مانگتے ہیں دنیا کی نار اور جہن دنیا کی مصیبت سے بھی پناہ مانگتے ہیں نار آخرت کی نار اور سے بھی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ مانگتے ہیں میں نے دے دیا اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے میں نے پناہ دے دیا اور جب فرشتے کہتے یہ تو ایک آدمی ویسے گزر رہا تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا فرمایا ہم القوم لا عشقہ بہم جلیسہم یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبختی کا شکار نہیں ہوتا یہ حدیث بار بار میں سناتا ہوں اس لیے کہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور یہ نہ سمجھو کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ حدیث میں نے سنائی ہے یا نہیں سنائی ہے یہ مجھے یاد ہے کہ میں سناتا ہوں لیکن ذکر کی مجلس میں بار بار سنانا چاہیے جیسے نماز کی مجلس میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ نماز کی مجلس ہے یہ ذکر کی مجلس ہے ذکر کی مجلس میں ذکر پر ابھارنے والی حدیث کو اور آمادہ کرانے والی حدیث کو ترغیب دینے والی حدیث کو بار بار بیان کرنا چاہیے وہ حدیث میں آتا ہے لا يقعد قوم يذكرون اللہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے وہ چار مرتبے ہیں ان کو لئے چار انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفت الملائکت نزلت علیہم السکینت سکون و نتمینان کی مجلس حفت الملائکت فرشتے باڈی گارڈ بنتے ہیں دربان فرشتے غشیتهم الرحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر چھتری بن جاتی ہے وضاک رحم اللہ حفی منوند اور اللہ تبارک و تعالی مخصوص فرشتوں میں ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں ان کی تعریف فرماتے ہیں اگر کوئی کہے بادشاہ نے آپ کا ذکر کیا وزیر نے آپ کا ذکر کیا تو خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی کو شہنشاہ مت کہو شہنشاہ تو اللہ ہے شہنشاہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں ہے شاہان شاہ اور فارسی میں اضافت مقلوبہ الٹی اضافت بہت آتی ہے تو شاہان شاہ اصل میں ہے شاہ شاہان بادشاہوں کا بادشاہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جیسے مفتی عبد القادر صاحب نے لفظ فرمایا پیرانی پیر وہ بھی اضافت مقلوب ہے پیر پیران پیروں کی پیر تو اضافت مقلوب ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں الٹی ہوئی اضافت یہ بہت زیادہ فارسی زبان میں ہوتی ہے تو ذکر اور ذکر کی مجلس میں <coughs> شریک ہونا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا گزر ایک مجلس پر ہوا ذکر کی مجلس پر تو حضرت معاویہ نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا مجھ سے زیادہ بہت کم لوگ ہیں کہ حضور کے ساتھ دن رات بیٹھے ہوں گے اس کے باوجود کہ میں احادیث کم سناتا ہوں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتب تھے کاتب وحی اور جو وحی کے کاتب ہو کاتب تو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے جو حضرت معاویہ کے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں وہ کہتے خطوط کے کاتب تھے چلو خطوط کے کاتب تھے یہ کوئی معمولی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاتب مقرر فرمائے خطوط کی کاتب بھی تھے وحی کے کاتب بھی تھے فرماتے ہیں میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہتا تھا اگرچہ میں احادیث کم سناتا ہوں اور یہ حدیث تو حضرت معاویہ ہی کے روایت سے بیان کرنا چاہیے میور دلہ بھی خیر یفقہ حفی الدین اس کی راوی اور بھی ہے لیکن بخاری میں اس کی راوی حضرت معاویہ ہے تو یہ سنانا چاہیے عن معاویت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میور خیر یفقہ حفی الدین اور حافظ ابن کثیر میں البدایہ و نہای لکھا ہے یزید کی جو احادیث مروی ہے تو ان میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ یزید نے اپنے معاویہ حضرت معاویہ سے یہ روایت سنی جو حدیث نقل کی ہے ابن کثیر الوداع و نہای میں اس میں یہ حدیث بھی ہے تو بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو ذکر کے لیے پھر فرمایا میں نے تم سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ تم پر بدگمانی کرتا ہوں کہ تم خام خوابے سے بیٹھے ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے ان سے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا ذکر کے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم کو اللہ کی قسم کہ تم ذکر کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی قسم کہ ہم صرف ذکر کے لیے بیٹھے ہمارے دوست و احباب ذکر کے لیے آتے تاکہ ذکر میں شرکت کرے کچھ دین کی بات سن لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تم سے نہیں پوچھا کہ تم ذکر کے لیے بیٹھے ہو یا نہیں کہ تم پر بدگمانی کرتا ہوں لیکن اس لیے میں نے تم سے پوچھا کہ حضرت جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ فرشتے او فرشتوں آپ نے کہا تھا کہ یہ تو فساد کریں گے یہ تو فساد نہیں نیند کو قربان کر کے ذکر کے لیے آئے ہیں ذکر ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ عرض کر رہا تھا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی بات بتا دے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اخبرنی بشے ان اچشب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسان کا رتبن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ کی زبان ہمیشہ تر ہونی چاہیے ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں جلا القلوب یہ دلوں کے لیے صفائی ہے ذکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے تخنسا شیطان بھاگ جاتا ہے فائدہ غفلا جب آدمی غافل ہو جاتا ہے شیطان پھر واپس آ کر کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مجلس ذکر کے اہتمام اور مجلس ذکر کی شرکت اور مجلس ذکر کی قدر کی توفیق عطا فرما دے وصلی اللہ علی محمد و واسفائی اجمعین دو سامنے رکھا ہے تو پڑھ لو اچھا، جی اچھا تو بشر حافی کہا کہ اندر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے بتلایا کہ بشر فقیر نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا اس نے کہا یہ اتنا بڑا محل غلام کا ہو سکتا ہے یہ تو آزاد ہے اس نے کہا ہاں میں بھی یہ سمجھ رہا تھا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی پابندی سے آزاد ہے جو مرضی ہو کرتا ہے اس درویش کی منہ سے اس بات کا نکلنا تھا اور بشر حافی گھوم رہا تھا چکر لگا رہا تھا اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کان تک یہ بات سنائی حافی کا مطلب ننگے پیر بغیر بھاگتا ہوا آیا اس آدمی کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ والے بن گئے وہ لوگ اب دنیا میں کہاں رہے نہیں ہے اس لیے میں نے کہا یہ بزرگوں کی باتیں جو ہم سناتے ہیں بزرگوں <clears throat> کی جاری کی ہوئی مجلس کو یہ ہمارے لیے کافی ہے تو دو ایک منٹ یہ سناتا ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے اور اس کے بعد اگر کسی کے ذمے بندوں کی حقوق ہو تو کیا کرے جن جن کا حق ذمے میں ہے اس کے ساتھ اخلاق اور توازوں کا معاملہ کریں جب کچھ متوجہ ہوں تو ان سی حقوق کی معافی کی درخواست کر لیں کہ آپ کے میرے اوپر حق ہے اس کو معاف کر دیں اور جن کا علم نہیں ان کے لیے دعائے خیر اور اصال ثواب کرتے رہا کرے اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے فرماتے ہیں جن کا آپ کے ذمہ حق ہے ان کے ساتھ اخلاق توازوں کا معاملہ کریں پھر اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے تو معافی کی درخواست کریں جن کا علم نہیں ان کے لیے دعائے خیر اور اصال ثواب کرتے رہیں الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأزواجه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شره نعوذ بك من شره كل شيء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا بآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب کریم ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرما ذکر کی توفیق نصیب فرما فکر کی توفیق عطا فرما استفار درود شریف کی توفیق نصیب فرما اے رب کریم اذکار مصنوعہ کی توفیق نصیب فرما خیر اور برکات سے سب کو مالا مال فرما سب حاضرین کی جائز تمناؤں کو جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے رب کریم دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح فرما ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا پوری دنیا کے مسلمان پر رحم فرما ترقی نصیب فرما مسلمانوں کے اوپر واقعی مصیبتوں کو اپنے فضل سے دور فرما مسلمانوں کی اولاد کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما عزت کی حفاظت فرما اولاد کی حفاظت فرما ہے رب کریم ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما رب کریم پوری دنیا میں دینی اہلی حق کی دین مدارس کے لیے جو مشکلات ہیں تبلیغ جماعت کے لیے مشکلات اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے ہو یا رب کریم ان کی چلت پھرت کو آسان فرما دے غیروں کی منصوبوں کو ناکام بنا دے اہل حق کی منصوبوں کو کامیاب بنا دے اے رب کریم شیطان اور نفس کی لغزشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہمارے سلسلے کے جو مشائق ہیں ہم والدین ہمارے اقارب ہمارے دوست و احباب سب کی مغفرت فرما دے جو وفات پا چکے ہیں سب کی درجات بلند فرما دے جو بقیدہ حیات ہے ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما دے عمل میں برکت عطا فرما دے مولانا سلیمان چوکسی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اے رب کریم ان کی مغفرت فرما دے ان کو جنت الفردوس عطا فرما ان کے پسماندگان کو اجر صبر عطا فرما ان کو جنت کی ملکہ بنا دے اے رب کریم ہمارے مولانا امتیاز صاحب کے لڑکے کا انتقال ایکسیڈنٹ میں ہوا اس کی شہادت کو قبول فرما کر اس کی شہادت کو ان کی فیملی کے لیے ان سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دے شفاعت کا دروازہ بنا دے اے رب کریم ان کو شافع مشفع آخرت میں بنا دے ان کے والدین کو ان کے رشتہ داروں کو دادا دادی نانا نانی سب کو صبر اور اجر عطا فرما دے اے رب کریم آئندہ کے لیے خیر نصیب فرما دے آئندہ کے لیے حادثات سے مصیبتوں سے ہم سب کو بچائے رکھے ہم سب کی حفاظت فرما دے اے رب کریم ہمارے والدین اور ہمارے مشائق کو ہماری طرف سے خیر نصیب فرما دے ہم سب کے اندر اچھی صفات اچھی عادتیں اچھی خصلتیں اچھے اخلاق پیدا فرما دے برے اخلاق سے بری عادتوں سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے دے ہم سب کو اپنے عیوب کے دیکھنے کی توفیق دے دے دوسروں کے عیوب سے ہمیں اندھا بنا دے اے رب کریم جتنے مشائخ اور بزرگ حضرات اپنی اپنی لائن میں کام کر رہے ہیں ان سب کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرما دے سب کے فیض سے ہمیں مستفیض بنا دے دین کے راستے میں اہل دین کے راستے میں رکاوٹوں کو موانیوں کو دور فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سی سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے اے رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دے ان کے ہاں تنگی ہے تنگی کو فراخی میں اپنے فضل سے تبدیل فرما دے صبر و شکر کی توفیق نصیب فرما دے نعمتوں پر شکر مصیبتوں پر صبر کی توفیق نصیب فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے حافظ و برکت عطا فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم inshallah, uh, announcement next week. Next week, Sunday, inshallah, majlis will take place in Masjid al Green Greenside Masjid. Next week, Sunday is majlis, inshallah. Uh, next week, we try and get there as quickly as possible after Fajr, inshallah. Fajr Jamaat at quarter past five. So as soon as possible thereafter, inshallah, the majlis. Uh, majlis will take place immediately after Ishraq, inshallah. So next week at Greenside Masjid, inshallah.